مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی یہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہی ہیں پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے